ایک جملہ یاد پڑتا ہے کہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر محدث فرزند ارجمن زمانے کے محدث علامہ شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کسی موقع پر رات کے پروگرام میں کوسمبا تشریف لائے تھے اور کوسمبا کے اس گاؤں کے علاقے میں حضرت کا بیان رکھا تھا بڑی مشکل سے پندرہ سترہ آدمی اتنے بڑے محدث کے بیان میں جمع ہوئے تھے اللہ جزائیں خیر دیں آپ کی قبر کو نور سے بھرے حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر حضرت کو علامہ شاہ صاحب سے چونکہ تعلق تھا ان کے باپ کی نسبت پر اور خود ان کی علمی مشغولیتوں کی بنیاد پر حضرت ترکیسر سے کافی طلبہ کو لے کر تشریف لائے جس کی بنیاد پر کچھ مجمع برا ہوا حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ فیکی بستی ہے کوسمبا سے متعلق فرمایا تھا کہ فیکی بستی ہے اتنا بڑا محدث آوے اور ظاہر سی بات ہے کہ پانچ پندرہ آدمی جمع ہوا اس کا مطلب علم سے جو محبت ہونی چاہیے وہ گویا کہ نہ ہونے کا ایک ثبوت تھا لیکن آج جب ہم ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی اس علاقے میں کہ جس علاقے کو لوگ ایک غریب اور پسماندہ علاقہ سمجھتے ہیں ان میں یقیناً ان پڑھانے والوں کی ان کے منتظمین کی یہ منتظم اور پڑھانے والوں کا اخلاص جھلک رہا ہے کہ جن کی بنیاد پر جیسے عزیزم ہمارے ملی عمران سلم اور ان کے دیگر رفقائے کار ملی حشم الدین وغیرہ اور ہمارے غلام بھائی جو خاص طور پر پہلے ہی سے اس کے منتظم چلے آئے ہیں اور اس پر مزید ہمارے کاری یوب جیوا صاحب دامت برکاتوں کا مزید اس پر ٹھنڈا پانی گویا رحمتوں کی نظریں اس نے گویا کے لوگوں کے دلوں میں اور اس جلسے کی وقت پیدا کر دی ہمارے حضرت قاری صاحب کو بھی اسی سلسلے میں روک لیا حالانکہ یہ بڑے مدرسے کے ناظم و محتمیم ہیں اور مدرسہ اپنی جگہ کھل چکا ہے اور ناظم کی کتنی ضرورت ہوتی ہے مدرسے میں وہ آپ سب جانتے ہی ہے تعالی شان ہو اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائیں اللہ تعالیٰ جمیع مدارس کو نظر بد نظر حسد نظر عداوت اور داخلی اور خارجی فتنوں سے اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرمائے میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا ایک بہت اونچی نسبت پر ہوا ہے دنیا میں کوئی کسی فلم کی نسبت پر کسی ایکٹر کی نسبت پر کسی کرکٹر کی نسبت پر کسی ڈانس کرنے والے کی نسبت پر نہ معلوم دنیا میں کتنی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک کرکٹر اگر کہیں آ جاتا ہے تو صرف اس سے دستخط لینے کے لیے ہزاروں آدمی جمع ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کی دستخط سے جنت تو بہت دور کی بات دنیا کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملتا لیکن اس کے ایک سگنیچر کے لیے لوگ اس کے آگے پیچھے صرف اس کو دیکھنے کے لیے حالانکہ نہ اس پر وہ نبی والا چہرہ ہے وہ نبی والی نہ جھلک ہے اس میں نہ اس کی زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے ایک اہتر جو شریعت کا سراسر باغی چاہے وہ اپنی جگہ پر اسلام کا نام لیتا ہو لیکن ایک گناہ کے عظیم ترین کام میں مبتلا اگر وہ کسی جگہ پر آ جاتا ہے تو باقاعدہ ایک بہت بڑا مجمع اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتا ہے اور اس کے دستخط اور اس کا سگنیچر لینے کے لیے ایک بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ان میں سے کسی ناچنے والے کی یا کسی میدان میں کھیلنے والے کی یا کسی دنیا کے گناہ میں ملوث ہونے والے کی نسبت پر جمع نہیں ہوئے ہیں آپ اس نسبت پر جمع ہوئے ہیں کہ جس کے دیکھنے پر بھی اللہ ثواب دیا کرتا ہے اور وہ نسبت ہے قرآن عظیم قرآن کریم جو اللہ کی ایک عظیم ترین کتاب ہے تعالی شاہو نے اس امت کو جو یہ عظیم ترین کتاب عطا فرمائی ہے جس سے متعلق آپ نے پہلے پارے کی ابتدا ہی میں میں ابتدا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الحمد شریف کسی پارے کا جز نہیں ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے پارے کا جز ہے پہلا پارا شروع ہوتا ہے علی میم دالکل کتاب سے الحمد سے شروع نہیں ہوتا اسی لیے بعض لکھنے والے الحمد کو پارے ہم کے ساتھ لکھتے ہیں بعض لکھنے والے اس کو پہلے پارے کے ساتھ لکھ دیا کرتے الحمد کسی پارے کا جز نہیں ہے الحمد و شریف پورے قرآن کا جز اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا خلاصہ الب لباب اور پورے قرآن کا نچور الحمد شریف میں اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے اپنی تعریف کی اور تعریف کرنے کے بعد فرمایا میرے بندے پورے قرآن کے اندر تو میرے مضامین کو پڑھتا چلے گا اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ و ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں بس یہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ جس کو اللہ نے الحمدوں کے اندر پیش فرمایا ہے تو قرآن کریم کی پہلے پارے کی پہلی آئے جس میں اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے انگلی رکھنے کا موقع نہیں میں یہاں آپ کے ذہنوں کو دستک دیتا چلا اشکالات ضرور ہوتے ہیں اور جو اہل علم ہیں اسے ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام جن کی موجودگی میں قرآن کریم نازل ہوا ان صحابہ کرام کو بھی اس قرآن کی آیت پر اشکال ہوا ہے میں آپ کو ایک واقعہ ذکر کروں جس سے آپ کو پتا چلے گا دنیا میں ایک بہت بڑا سخی آدمی گزرا ہے جس کا نام آپ نے بارہا سنا ہے حاتم تائی حاتم تائی کا بیٹا ادی حاکم تائی کو تو ایمان نصیب نہیں ہوا اس لیے کہ حاکم تائی کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے ہو گیا تھا تو حاتم تائی کو تو ایمان نصیب نہیں ہوا لیکن حاتم تائی کا بیتا عدی عدی ابن حاتم یہاں اور ایک واقعہ بھی ذہن میں آ رہا ہے میں اسے بھی عرض کرتا چاہوں کسی موقع پر چند عورتوں کو قیدی بنا کر پکڑ کے لایا گیا اللہ کے نبی کے سامنے ان عورتوں کو پیش کیا گیا فرمایا کہ فلاں جگہ سے کچھ مرد اور عورتیں قید ہو کر آئی ہیں ان میں یہ عورتیں بھی ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان عورت تھی بچی تھی گویا اس کے سر پر دوپتہ نہیں تھا اور نہیں تھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سر کھلا کیوں وہاں تو پردے کا مسئلہ تھا فرمایا یا رسول اللہ یہ قید ہو کر آئی ہیں قیدی عورتیں ہیں اور اس کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کیا گیا اور پھر اوپر سے مزید یہ اس عالم میں ہے کہ جس عالم میں کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے یعنی کفر کے اندر ہے نبی علیہ السلام والسلام نے اپنے مبارک بدن پر جو چادر رکھتے تھے اللہ کے حبیب نے اسے اتارا اور اتارنے کے بعد فرمایا اس کے سر پر ڈال دو قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ عفت محاب چادر یہ عصمت محاب چادر جس پر فرشتے فخر کیا کرتے ہیں جس کے تار تار پر امت کو ناز ہے آپ کے بدن مبارک سے لگی ہوئی چادر بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے ایک عورت نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر پیش فرمائی جلر دار چادر تھی اس کی جھل بنائی گئی تھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے پردے میں آ کر کے پیش فرمائی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم میں نے اپنے ہاتھوں سے اس چادر کو بنایا ہے اور خاص طور پر میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ کو بھی بڑی پسند آئی بڑی محبت سے آپ نے قبول فرمایا سے اور اپنے بدن پر تھوڑا سا یوں ڈالا ہی تھا ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ چادر بڑی اچھی لگتی ہے آپ مجھے عنایت فرما دیجیے آقا نے فرمایا اچھا میں دوسری چادر لے لیتا ہوں آپ جب اندر میں دوسری چادر لینے گئے تو صحابہ نے فرمایا تو عجیب آدمی ہے نبی کو جو چیز پسند تھی تم نے وہ چیز مانگ لی یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز تھی آپ نے بڑی محبت سے اسے قبول فرمایا تھا اور تو نے اس کو مانگ لیا صحابی کا جواب سنیے بخاری شریف میں صحابی جواب دے رہے فرمایا مجھے چادر کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے چادر کو اس لیے مانگا ہے کہ نبی کے بدن سے لگ چکی ہے میں اسے اپنا کفن بناؤں گا ممکن ہے کہ اس نسبت پر میری بخشش ہو جائے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اسی روایت کی بنیاد پر مسئلہ مستمد فرمایا کہ اگر کوئی اپنی حیاتی میں کفن تیار کر لے تو شریعت میں اس کا جواز موجود ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی دوسری چادر لے کر آئے اور ان کو وہ چادر دے دی ان کا وہ جملہ نبی کے سامنے ضرور پہنچا لیکن آقا اس کے باوجود خاموش رہے اور اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی منع نہیں فرمایا کہ نہیں نہیں تم اس کو قبر میں اپنا کفن کیسے بناؤ گے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر کوئی اپنی حیاتی میں اپنا کفن تیار کر لیں تو ذریعت میں اس کا جواز موجود ہے لیکن یاد رکھے کفن کا جواز ہے قبر کھودنے کا جواز کہیں نہیں اپنی حیاتی میں کفن کا جواز تو ہے لیکن قبر کھودنے کا جواز کسی کتاب میں نہیں ہے یہ پہلے سے ایڈوانس میں اپنی قبر کو تیار رکھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کو دیکھا کہ جس کے سر پر دو پتا نہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ دو پتا اس کے سر پہ میرا یہ میری چادر ہے اس کے سر پر ڈال دو آقا سے صحابہ فرمائے چادر یہ کفر کے دلدل میں ہوئی عورت اور اس کے سر پر آپ کی مبارک چادر آقا کا جواب سنیے امت کی اصلاح کرنے والے اپنے آپ کو مسلمانوں کا ٹھیکہ لے کر چلنے والے اور اپنے آپ کو رسول کا عاشق بتانے والے کیا ہم میں وہ چیز موجود ہے اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں فرمایا میری بیٹی فاطمہ بغیر پردے کے اور بغیر چادر کے اگر کھلے سر میں پسند نہیں کرتا ہوں تو میری امت کی بیٹی کو بھی میں پسند نہیں کرتا یہ بھی میری بیٹی ہے آج میرا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ ہم امت کی بیٹیوں کے لیے تو ذلتیوں کے پلان بناتے ہیں کس کی بیٹی کب رسوا ہو جائے کس کی بیٹی کے کب درے اڑ جائے کس کی بیٹی کا نام بدنام کب ہو جائے کسی کی بیٹی کی ناموس کے دھجیے کب اڑا دیے جائے اپنے آپ کو سیرت سے منسلک کرنے والوں اور سیرت کے نام پر جل سے رکھنے والے ہمیں اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر آنے کی ضرورت ہے میں آپ کے ذہنوں کو دستک دیتے ہوئے مزید ایک واقعہ جو حادیث کے اندر موجود ہیں کہ جب عبداللہ ابن عبید رئیس المنافق موت کا وقت جب آیا ہے تو وہ اپنے بیٹے عبداللہ سے جو پکے صحابی تھے باپ پکا منافق ہے بیٹا پکا صحابی اپنے اپنے باپ سے یوں بیٹے سے یوں کہہ رہا ہے کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد اپنے نبی سے جا کر کے کہنا کہ میری جنازے کی نماز پڑھا تو بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا کس منہ سے آپ یہ کہہ رہے ساری زندگی نبی کو ستایا کس منہ سے آپ کہہ رہے عبداللہ ابن ابئی جواب دے رہا ہے کہ اگر مجھ سے زیادہ غدار اور بے وفا کوئی نہیں تو تیرے نبی سے بڑھ کر کوئی وفادار بھی کوئی نہیں تو اپنے نبی سے جا کر بات تو رکھنا میری باپ کا انتقال ہوا بیٹے نے جا کر کہا کہ میرا باپ یہ کہہ کر گیا ہے یا رسول اللہ کہ آپ جنازے کی نماز پڑھائیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میرے جنازے کی نماز پڑھانے سے تیرے باپ کی بخشش ہوتی ہو تو میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس وقت آقا نماز کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عمر نے پیچھے سے دامن کھینچا فرماتے ہیں اس واقعے کو میں جب بھی یاد کرتا ہوں تو میرے دل میں افسوس ہوتا ہے کہ میں نے امام الانبیاء کا دامن کھینچا بھائی کوئی اپنے باپ کا دامن کھینچتا ہے یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن غصہ اتنا تھا عمر کو فرمایا میں نے نبی کا دامن پیچھے سے کھینچا یا رسول اللہ کس کی نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کے حبیب مسکرائے فضحی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا عمر مجھے چھوڑ دو ڈاؤ نہیں مجھے چھوڑو نماز پڑھا لینے دے فرمائے رسول اللہ اس نے تو عائشہ کی ناموس پر بہت بڑا مسئلہ کھڑا کیا تھا اس نے بدنام کرنے کی ساری کوشش کی تھی آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو منع فرمایا اللہ کے نبی فرماتے کہاں منع کیا مجھے فرمائے لہم لحم تستفل لہم سبعین مرتن اب یہ علمی بحث ہے یہاں پر میں صرف حضور کا جواب دے کر بات چھوڑ دوں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے جواب دیا فرمایا عمر اس میں منع نہیں کیا جا رہا ہے اس میں مجھے اختیار دیا گیا کہ ستر مرتبہ تو معاف نہیں کروں گا معلوم ہوتا ہے میں ستیر سے زیادہ مرتبہ استغفار کروں گا تاکہ اس کی بخشش ہو جائے اتنے پر بس نہیں کیا بخاری شریف کی روایت ہے کہ نماز کے بعد قبر میں اترے اپنا کرتا مبارک دیا فرمایا اس میں دفن کیا جائے اتنے پر بس نہیں کیا بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس کا منہ کھول کر اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک ڈالا اور فرمایا میرے لعاب سے بھی بخش ہو سکتی ہو تو دینے کے لیے تیار ہو میرے بھائیوں میرے بھائیوں اس روایت پر غور کریں آج تو ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں آج تو ہم اپنے باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں آج تو ہم اپنے پڑوسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں امت اس وقت کہاں جا رہی ہے اس وقت امت کہاں جا رہی ہے قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ اگر ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنایا ہے عزت دولت شہرت ہم نے کس کو مقصد بنایا عزت دولت شہرت اور ان تینوں کے لیے جتنی کوشش ہو سکتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں حلال ہو یا حرام ہو ہم جھوٹ بول کر شہرت لینا چاہیں جھوٹ بولنا پڑے پڑے ہم حرام مان لینا پڑے تو لیں گے لیکن دولت بنائیں گے اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے جو طریقے اختیار کرنے پڑے ہم کریں گے چاہے شریعت کے حدود کے خلاف چونکہ میں نے اور آپ نے جو مقصد بنایا ہے عزت دولت اور شہرت ہم اس کے لیے سارے طریق اپنانے کے لیے تیار ہے جائز ناجائز حرام حرام کوئی فرق کیے بغیر حالانکہ بھائی ہم نہ اپنے اختیار سے آئے ہیں دنیا میں اور نہ اپنے اختیار سے جانے والے ہم میں سے کوئی اپنے اختیار سے آیا ہے میں بہت نیچے اتر کر یہاں کے باشندوں کے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں کیا ہم اپنے اختیار سے دنیا میں آئے کوئی اپلیکیشن دیا تھا اللہ کو کوئی ارجی دی تھی اللہ کو کہ ہمیں دنیا میں بھیجے نہ اپنے اختیار سے آئے نہ اپنے اختیار سے جاتے پھر ہم نے جو اپنی زندگی کا مقصد متعین کیا عزت دولت اور شہرت ہمیں حق نہیں پہنچتا ہماری زندگی کا مقصد تو وہ متعین کرے گا جس نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے میں کسی کو کام کے لیے بھیجوں تو اس کے جانے کا مقصد میں متعین کروں گا نہ کہ وہ خود متعین کر لے ہم نے زندگی کیا جو مقصد متعین کیا وہ غلط اور پھر اس کے لیے سارے پاپر ہم بیلتے جا رہے ہیں سارے مسائل ساری پریشانیاں ساری تکلیفیں حلال و حرام کی تمیز کے بغیر جائز و ناجائز کی تمیز کے بغیر سب کچھ کرتے جا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں سارے اسباب کو تو اختیار کر لے اس مقصد کے خاطر عزت دولت شہرت سارے اسباب کو تو اختیار کر لے لیکن تجھے معلوم نہیں ہے تیرا کنٹرولنگ پاور تو میرے ہاتھ بہت غور سے سمجھے کنٹرولنگ پاور ہمارا کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ فرمایا عزت کے لیے دس ہزار کا مجمع جمع کر لے اپنے لیے لیکن میں نہیں چاہوں گا تو دس ہزار کے مجمے میں تیری بات کو سننے کے بعد وہی دامن جھاڑ تک چلے جائیں گے عزت کا ایک کمرہ نہیں یہ سارے اسباب ہیں فرمایا تیرا خارجی کنٹرول پاور بھی میرے ہاتھ ہے اور میں قرآن کی روشنی میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں واقعاتن یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کسی کو ذلیل کرنے پر آئے تو غریبی کے ساتھ ذلیل کرتا ہے بلکہ اللہ کسی کو ذلیل کرنے پر آئے تو منسٹر بنا کر بھی ذلیل کرتا ہے حاکم بنا کر بھی ذلیل کرتا ہے چیئرمین بنا کر بھی ذلیل کرتا ہے صدر جمہوریہ کی کرسی پر بٹھا کر زلیل کرتا ہے پورے صوبے کا بڑا بنا کر زلیل کرتا ہے روزانہ اخبار پڑھ لیجیے آپ بڑے بنا کر بھی زلیل کرتا ہے زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ غریبی ہی میں زلیل کرے اس کی شان بڑی نرالی ہے اس کے نقشے بڑے نرالے ہیں فرمایا تیرا باہر کا کنٹرول پاور بھی میرے ہاتھ میں مالک الملک تو تل ملک کا منتشا وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اپنی عزت اپنی دولت اور اپنی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے تو سارے اسباب اختیار کر لے لیکن تیرا کنٹرول پاور میرے ہاتھ میں ہے میں چاہوں گا تو ملک دوں گا دولت دوں گا بڑا بناؤں گا عزت دوں گا شہرت دوں گا اور میں نہیں چاہوں گا تو اس صورت میں سارے اسباب کے باوجود تجھے نہیں مل سکتا اور اللہ کہتا ہے تیرا داخلی کنٹرول بھی میرے ہاتھ میں باہر کا کنٹرول بھی میرے ہاتھ میں اور داخلی کنٹرول بھی میرے ہاتھ میں داخلی کنٹرول کا معنی سکون چین فرمایا سکون اور بے سکونی چین بے چینی خوشی گمی یہ سب کے سب اندرونی حالات ہیں فرمایا اس کا کنٹرول بھی میرے پاس ہے دنیا کے سارے اسباب تو اختیار کر لے میں نہ چاہوں تو سکون نہیں ملے گا بھائی سکون کوئی مارکیٹ میں بیچنے والی چیز نہیں ہے کہ چلو کوسمبا کی بازار میں جا کر سکون خرید لیں چین کوئی مارکیٹ میں نہیں ملتا اور یہ جو اے سی لگا دیا دولت کے نقشے بنا لیے اچھی بیوی گود میں لے لی شاندار مسائل اور مکان بنا دیا اور سمجھ لیا کہ سکون مل جائے اس سے بلکہ آج کل سکون حاصل کرنے کے لیے میرے نوجوان اس طرح کی کیسے مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے ہنسانے والے ہسانے ہنسانے والے کیسے مارکیٹ میں ملتی ہے لوگ خرید کر اس کو لاتے ہیں ڈراموں کی کیسے تھے جوکس کی کیسے تھے بھائی کیوں لا رہے مائنڈ فریش ہے ان کیسٹوں کو دیکھ کر ہوتوں پر مسکراہٹ آئے گی لیکن دل جو روتا ہے وہ ہر وقت روتا ہی رہے گا ان کیسٹوں سے دل کو سکون نہیں ملے گا دل کو چین نہیں ملے گا دل کو اطمینان نہیں ملے گا پاکستان میں ایک بہت بڑا مسکرا گزرا ہے ظریف ظریف خان بہت بڑا مسخرا تھا بڑی ہنسانے والی باتیں کسی زمانے میں ہمارے انڈیا کی ٹی وی پر بھی اس کی جاکس کی باتیں آیا کرتی تھی انتقال ہو گیا اس غریب کا اس کو آخری عمر میں ڈپریشن کی بیماری ہو گئی وہ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے گیا تو ڈاکٹر نے اس کو دوائی دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا چونکہ وہ ڈاکٹر پہچانتا نہیں تھا کہ یہی وہ غریب ہے تو ڈاکٹر نے دوائی دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بھائی ذرا غریب کے لطائف کو پرا کرو تاکہ دماغ کھلے ضریب کو ہی کہہ رہا ہے کہ ذرا ضریب کے لطائف کو پڑا کرو تاکہ دماغ کھلے ڈاکٹر اس کو یہ نصیحت کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے تب تپاسو جاری تھے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں فرمایا دنیا کو ہنسانے والا آج خود ہی رو رہا ہے اندر کا کنٹرول پاور بھی سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے ان کیسٹوں کے ذریعے سے ان ڈراموں کے ذریعے سے ان جوکس کے ذریعے سے سکون نہیں مل سکتا ہے چین نہیں مل سکتا ہے اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا داخلی پاور بھی میرے ہاتھ میں ہے عوام بھی سنے خواص بھی سنے اللہ کیا کہہ رہا ہے ہوا از ہاتا اب اللہ کہتا ہے میں ہی رلاتا ہوں میں ہی ہنساتا ہوں میں ہی رلاتا ہوں میں ہی ہنساتا ہوں اللہ ہنسانے پر آتا ہے تو پھانسی کے فندوں پر اکابر کو ہنسایا ہے اور رلانے پر آتا ہے تو رقص و سرور کی مجلسوں میں بھی رلایا کرتا ہے فلمیں دیکھتے دیکھتے بھی رویا کرتا ہے اس لیے کہ اللہ ہی کے پاس ہے میرے بھائی ہم نے اپنی زندگی کا مقصد غلط متعین کیا عزت دولت اور شہرت جس نے پیدا کیا اسی سے پوچھئے زندگی کا مقصد کیا ہے زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے اللہ احق کو اللہ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ راضی کریں اس کو من اللہ اکبر اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تو راضی کیسے ہوگا فرمایا ادا ہوتی تو رضی تو نبی کی زبان سے کہلوایا ادا ہوتی تو رضی تو میری اطاعت کی جائے گی میں راضی ہو جاؤں گا اللہ ہم اطاعت بھی کر رہے ہیں تیری لیکن ہمیں کیسے پتا کہ تو راضی ہو گیا تو وراؤن ورا ہے دکھائی دیتا نہیں سامنے نہیں ہے تو ہم کیسے پتا چلے ہمیں کہ تو راضی ہو گیا اللہ نے فرمایا میرے اور تمہارے درمیان ایک شخصیت دے رہا ہوں اگر تم نے اس شخصیت کو مان لیا اس کی اتباع کر لی اس کے کہنے کے مطابق پانچوں نمازیں پڑھی اس کے کہنے کے مطابق روزے رکھے اس کے کہنے کے مطابق زکات دی اس کے کہنے کے مطابق حج کیا اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری تو سمجھ لو کہ میں راضی ہو گیا ان کن تم تو اللہ اللہ فرمایا اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کر لو اس کی اتباع میں میں راضی ہو جاؤں گا یہ وہ شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس عظیم الشان کتاب کو لے کر آئی تو حاکم کے بیتے عدی اسلام لائے یہ عیسائی تھے حضرت عادی کو ایک اشکال قرآن میں پیش آ گیا بات تو اسی سے چلی تھی حضرت عادی کو قرآن میں ایک اشکال پیش آ گیا فرمایا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ اخبار ہوں و رحبانہم ارباب مندون اللہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا و رحبان ارباب مندون اللہ اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تو حضرت عادی پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ ہے کہ ہم نے کہاں رب بنایا علماء کو تو اللہ کے نبی کا جواب سنیے اللہ فرماتے ہیں تمہاری کتاب میں جو مسئلہ ہے اس کے خلاف تمہارے علماء نے فتوا دیا تو تم نے مانا یا نہیں مانا تمہارے علماء نے غلط باتیں تم کو بتائی تم نے اس کو مان لیا یا نہیں جائز کو ناجائز ناجائز کو جائز حلال کو حرام حرام کو حلال یہ تم نے کیا یا نہیں اور تمہارے علماء کا بنایا ہوا ظاہر سی بات ہے کہ حلال و حرام جائز اور ناجائز کرنے کا حق اللہ کو تھا وہ تمہارے علماء نے کیا اور تم نے اس کو مان لیا معلوم ہوتا ہے تم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو رب بنا لیا اس کال تو ادیب نے کو بھی ہوا صحابی رسول لیکن وہ اس کال حل ہو گیا اللہ کے نبی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے یہ قرآن میرے بھائیوں میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے القرآن اجرا اور یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے اس کا ایک ایک واقعہ ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے یہ ٹائم پاس کا ذریعہ نہیں ہے کہ چلو رمضان میں کسی مولوی صاحب کو بلا لو اور سورہ یوسف کی تفسیر کر ڈالے اور سورہ کہب کی تفسیر بہت مزہ آئی بہت مزہ آ گئی ہاں رمضان تو بہت فائن گیو مارو کیا ہوا بھائی ارے سورہ یوسف نے جو تفسیر تھے ہمارے دیا کیا ملا تجھے بس وہ اس طرح پیش کرتا ہے جیسے لیلا مجنو کا واقعہ الیاز الیاز سم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے احسن القصص اس کو یہ لیلا مجنو کے انداز میں پیش کر رہا ہے حالانکہ سورہ یوسف کے ذریعے سے کتنی تعلیمات ہم کو ملتی ہے اس وقت وقت نہیں ہے ورنہ میں ان واقعات کو ہی کھولتا دیکھیے قرآن کریم میں ایک واقعہ اللہ نے پیش کیا بطر علیہ نواب نے آدم اب الحق قربان فتقبل احدهما ولم يتق من من قال قال يتقبل الله المتقين کے دو بیٹے اور قابیل دونوں کا ایک لڑکی کے نکاح کے بعد میں جھگڑا ہو گیا شریعت آدم پر حابیل کا نکاح جائز تھا کا نہیں قابل کو غصہ آیا قابل اس لڑکی پر عاشق تھا قابل نے اپنے بھائی سے کہا میں نکاح کروں گا اگر تو مجھے نکاح نہیں کرنے دے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا لاکھ تلن جلال میں تھا غصے میں تھا سمجھ کچھ نہ آئی خواہشات برت رہی تھی قابل کی ایک لڑکی کی محبت میں فدا ہو کر اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا یہ دنیا کا پہلا مردر کیس تھا یہ دنیا کا پہلا پہلی لاش تھی دفن کرنے کا طریقہ کچھ بھی معلوم نہیں کیسے دفن کرے اللہ نے دو کبے بھیجے ایک کبے نے دوسرے کو مارا اور پھر زندہ کبے نے اپنے پاؤں سے قبر تیار کی اور مرے ہوئے کبے کو اس میں ڈال دیا تب جا کر قابل کو پتا چلا کہ مجھے بھی میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے میرے بھائیوں جن کو دفن کا طریقہ اللہ نے پرندوں سے سکھایا ہو وہ لوگ کیا اپنے علم پر ناز کر سکتے علم اللہ کی صفت ہے علم اللہ کی صفت ہے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے علم پر غرور و تکبر اور فخر کرے قتل کر دیا لیکن کیا قتل کرنے سے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کر رہا ہوں وہ لڑکی جو حرام تھی کیا قتل کرنے سے وہ حلال ہو گئی قابل کے لیے ہرگز نہیں جو حرام تھی وہ حرام ہی رہی اس کے لیے جائز نہیں ہوا بلکہ مزید فتنے میں مبتلا ہوا کیا فتنے میں مبتلا ہوا میرے نبی نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ایک ایک قتل کا گناہ قابل کے حصے میں لکھا جائے گا قیامت تک کا مجرم بنا یا نہیں بنا اب دیکھیے اس سے اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے اللہ ہم کو سبق دے رہا ہے اے قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں اگر تم پر بھی مصیبت آئے پریشانیاں آئے حالات آئے تو ان حالات کو کھولنے کے لیے ان مصیبتوں کو کھولنے کے لیے ان پریشانیوں کو کھولنے کے لیے حرام طریقوں کو اختیار نہ کرنا حرام طریقوں کو اختیار نہ کرنا اگر تم حرام طریقوں کو اختیار کرو گے جیسے قابل نے کیا تو مصیبت تو حل نہ ہوئی بلکہ قیامت تک مصیبت میں پھنستا چلا گیا اگر تم بھی اپنے طریقوں کو حلال کرنے اپنے طریقوں مسائل پریشانیوں کو کھولنے کے لیے حرام طریقوں کو اختیار کرو گے تو مصیبتیں ہٹے گی نہیں بلکہ قیامت تک مصیبت میں پھنستے چلے جاؤ گے آج بہت ساروں کا جملہ ہے اور سب ہوں کریے حلال کی نتی کر پر آرام پڑے جائز سے نہیں ہوتا اس لیے ناجائز کرنا پڑتا ہے یہ غلط بات ہے قرآن کہہ رہا ہے ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو حرام طریق پر نہ جاؤ مصیبتیں حل نہیں ہوگی ہمارا ایک ملنے والا ہے ایک صاحب ہے مسکت میں رہتے تھے یہاں نوساری کے شہر میں بہت سارے لوگوں کے پیسے لے کر ڈال دیے پھوپھی کے چچا کے بلا کے بلا کے سب شہر میں ڈال دیا اب شر ہو گیا داؤ وہ میرے پاس مشورے کے لیے آئے میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم نے غلط کام کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے ہوتے وہ ڈال دیتے دوسروں کے پیسے تم نے ڈالے اب وہ بار بار تقاضا کر رہے ہیں کامل صاحب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا مکان گروی رکھ کر بینک سے پیسے لوں میں نے کہا ایسا نہ کرو دیکھو مسئلہ ہو جائے گا وہ نہیں مانے سودی میں نے کہا سودی مسئلہ ہے اور پھنسو گے نہیں مانے ڈال دیا اپنا مکان گروی بینک میں اور آٹھ لاکھ روپے قرضہ لیا بینک سے اب وہ کیسے بھرپائی کر پاتا بےچارا یا تو دوسروں ہی کے پیسے سب کو دینے تھے آٹھ لاکھ کا انٹرسٹ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے تیرہ لاکھ روپے ہو گئے اس کا مکان بیس لاکھ کا تھا بینک نے اس کے مکان کا نیلام کیا بارہ لاکھ روپے میں بیچا اور ایک لاکھ روپے اس پر معاف کیے اور یہ کہا کہ ہم اپنا پیسہ تج سے وصول کر رہے آج وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے اپنے مسائل کا حل غلط طریق پر کرنے جاؤ گے مصیبتیں حل نہیں ہوگی مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں گی اس کے مقابلے میں قرآن دیکھیے اور ایک واقعہ پیش کر رہا ہے سورہ یوسف یوسف علیہ السلام میں یوسف علیہ السلام وسلام کو بلانے والی خوبصورت خوبصورت عورت لکما کھلانے والی بچپن سے بڑا کرنے والی کپڑے پہنانے والی سامنے سے دعوت دے رہی ہے یوسف بھائی تلق آ جاؤ آ جاؤ میں بلا رہی ہوں خود حضرت یوسف نے یہ نہیں سوچا کہ میری محسنہ ہے چلو اس کو راضی کر لوں پھر توبہ کر لوں گا اللہ سے یوسف پر بہت بڑی مصیبت آئی اب کیا کریں یوسف لیکن ان مصیبت میں فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا حرام طریق میں گئے نہیں فرمایا معاد اللہ ان نہ اللہ کی پناہ اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا ہے میں یہ کام کیسے کروں گا وقتی طور پر یوسف کو جیل میں جانا پڑا لیکن اللہ نے وہ عزت فرمائی کہ دنیا اس عزت کو دیکھ رہی ہے معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں اپنی مصیبتوں کا حل رجوع اللہ اللہ کی طرف توبہ اللہ اور اللہ کو منانے سے کرو گے تو اللہ مصائب کو کھولتا چلا جائے گا یہ تو صرف میں نے اجمالن دو واقعے پیش کیے ورنہ قرآن تو اپنے کچھ نیالی شان میں بیان کرتا ہے ان نہاد القرآن یہدی للتی ہی آپ کو یہ تو ہدایت کے لیے آیا ہوا ہے ماشاء اللہ اس, اس غریب بستی میں اللہ تعالیٰ نے وہ فوارہ جاری فرمایا کہ یہاں چار بچے حافظ قرآن بنے اللہ اس مدرسے کو اس میں حافظ ہونے والوں کو بہت بہت مبارک فرمائے اور اس کے منتظمین کو اللہ بہتر سے بہتر بدلا عطا فرمائے ان کے اولیاء کو جو ماں باپ ہیں قیامت کے دن ان کے سر پر ایک بہترین قسم کا تاج پہنایا جائے گا اور ایک کام کی بات سنو دیکھو اللہ اپنے دین کی حفاظت میں کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کا محتاج ایک کروی بات ہے ذرا دل کو لگے گی بات ہے کروی آج ہم سن رہے ہیں کہ اسلام بہت تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے سنتے ہیں نا فرانس میں اتنے مسلمان ہو رہے فلاں اتنے مسلمان امریکہ میں اتنے مسلمان انگلینڈ میں اتنے مسلمان انڈیا میں اتنے مسلمان خوب اسلام پھیل رہا ہے بھائی جہاں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے وہاں ہمارے لیے رونے کی بات ہے آپ کہو گے ہمارے لیے رونے کی بات کیسے خوشی کی بات ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے نہیں بھائی رونے کی بات ہے کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری گداریاں ہماری بدماشیاں نبی کی مذاق اڑانے کی وجہ سے اور سنتوں کی مذاق اڑانے کی وجہ سے اور سنتوں سے دوری کی بنیاد پر کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ ہم کو ایمان سے نہ نکال رہا ہو اور دوسروں کو ایمان کے اندر داخل نہ کر رہا ان تطول یستبدل قومن غیر ثم لا یقوم امثالکم اپنی زندگی کو قرآن و حدیث سے قریب لاؤ اور دین میں اللہ کسی کا محتاج نہیں دیکھو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ حافظ قرآن بنا دیتا ہے جن پر ماں باپ بھروسہ نہیں کرتے ان کو اللہ اپنا قرآن دے کر بھروسہ کرتا ہے اللہ خوب مبارک فرمائے اور اس قرآن کی برکت سے ہم تمام کے قلوب کو بھی منور فرمائے الحمد للہ رب العالمین